جہاد کا حکم اللہ کی کتاب قرآن میں موجود ہے کہ نہیں ہے دل پہ ہاتھ رکھ سچ بتاؤ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے قرآن میں مجاہد کے گھوڑوں کا ذکر ہے کہ نہیں ہے بتاتے رہو میرے ساتھ تمہیں قرآن کی تصدیق کا ثواب ملے گا انشاءاللہ قرآن پاک میں شہادت کے فضائل ہے کہ نہیں قرآن پاک میں جہاد کی فرضیت ہے کہ نہیں قرآن پاک میں لڑنے کا حکم ہے کہ نہیں قرآن پاک میں اصلیہ تھامنے کا مجاہد کے چلنے کا تذکرہ ہے یا نہیں مجاہد کے بھوکا رہنے کا تذکرہ ہے کہ نہیں مجاہد کی پیاس کا تذکرہ ہے یا نہیں مجاہد مجاہد مجاہد کی کی شہادت کا کا کا کا تذکرہ تذکرہ تذکرہ ہے ہے ہے کہ نہیں نہیں نہیں کے قتل کرنے یا یا نماز ذکر قرآن پاک ایک بڑا حصہ قرآن پاک کا چوتھائی حصہ لڑنے کا حکم دیتا ہے تلوار اٹھانے کا حکم دیتا ہے ورزش کرنے کا حکم دیتا ہے گھوڑے پالنے کا حکم دیتا ہے اور تیر و تلوار اٹھانے کا حکم دیتا ہے میدان جنگ میں جا کے کافروں کو ڈرانے کا حکم دیتا ہے کافروں کو للکارنے کا حکم دیتا ہے قتل کرنے کا حکم دیتا ہے زخمی کرنے کا حکم دیتا ہے خون بہانے کا حکم دیتا ہے قیدی بنانے کا حکم دیتا ہے غلام بنانے کا حکم دیتا ہے میدان جہاد کی مٹی اڑانے کا حکم دیتا ہے جہاد کے فضائل بیان کرتا ہے مجاہد کے ساتھ اللہ کی نصرت بیان کرتا ہے فرشتوں کا اترتا بیان کرتا ہے بارش کا آنا بیان کرتا ہے نیند اور اونگ کا سوار ہونا بیان کرتا ہے اللہ پاک کی رحمت خاصہ کا بیان کرتا ہے قرآن کہتا ہے لڑو قرآن ہو قرآن کہتا ہے جو نہیں لڑتا وہ منافق ہے قرآن کہتا ہے منافق بہانے بناتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ جہاد کے انتظار میں بیٹھتا ہے جو منافق ہے جہاد کا نام سن کے اس کے چہرے کی تیوریاں چڑھ جاتی ہیں اس کے منہ پر اس کے منہ پر موت کے اثرات دیتا ہے حیدرآباد والوں تم مانتے ہو جب قرآن کلمہ پڑھنے کا حکم دیتا ہے تم مانتے ہو قرآن روٹی کھانے کا حکم دیتا ہے تم مانتے ہو قرآن شادی کرنے کا حکم دیتا ہے خوشی سے کرتے ہو قرآن لڑنے کا حکم دیتا ہے تم نہیں مانتے ہو تم نے آدھی کتاب کو مان لیا آدھی کو چھوڑ دیا کتاب وہ تک فرون باز قرآن کے بعد حصے کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو فما جزاؤ من یفعل ذالک منکم الا خزیون فی الحیات الدنیا جرم کرے گا اسے دنیا میں رسوائی دوں گا آخرت میں ذلت دوں گا آج جو رسوائی آ رہی ہے وہ ترکی جہاد کی وجہ سے آ رہی ہے ہم نے قرآن کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے